معمول رہتا ہے تو حضرت تھا کہ مانا تھا رکھا ہوں اللہ تعالیٰ صدر کی کتاب انصاف سے عیسیٰ ہم بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں اپنی اصلاح کے سے اور مقصود حقیقت یہ ہے کہ سب مل کر اپنے اپنا جائزہ لیں اپنے اصلاح کی فکر کریں اور اصلاح بھی دو قسم کی ہے ایک اصلاح ہے ظاہر کی آمال ظاہرہ کی اور ایک اصلاح ہے آمال کی تو آمال ظاہرہ یہ جیسے نماز روزہ زکوات حج یہ اعمال ظاہرہ ہے ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ یہ اس طریقے کے مطابق ہوں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سنت کے مطابق ہوں لیکن اس کتاب کا موضوع اور ہماری اس نشست کا موضوع وہ آبال ظاہرہ سے زیادہ آمال باطنہ کی اصلاح ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا اسی طرح کچھ اعمال باطنہ کا حکم دیا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر مثلا یہ ایک عمل باطن ہے کوئی تکلیف پہنچے یا معافیت کا تقاضا دل میں پیدا ہو تو انسان اس کو اپنے نفس کو کنٹرول کرے قابو کرے جس کا نام ہے صبر یہ صبر بھی ایسا ہی معمول بھی ہے جیسا کہ نماز معمول بھی جیسا کہ روزہ معمول بھی تو اس طرح کے بہت سے ہمارے باطنا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دن میں فرق کرا اور اسی طرح جس طرح کے ہمارے ظاہرہ میں بعض امور معاشی ہیں معصیت ہیں گناہ ہیں واجب و ترک ہیں اور ہر انسان کے ذمہ ضرور قرار دیا گیا کہ ان سے بچے جیسے جھوٹ ہے روبت ہے اللہ بتائے شراب نوشی ہے اللہ بتائے زنا کاری ہے ایاض اللہ جس طرح یہ سب قبائل گناہ ہیں اور ان سے ہر مسلمان کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے بچنا اس کا کام ہے مسلمان کا کیوں بچے اسی طرح اعمال باطنہ میں بعض اعمال ایسے ہیں جو اتنے ہی سنگین اتنے ہی گھناؤنے اتنے ہی باعث عذاب ہیں قبائر میں تکبر ہے مثلا ریاکاری ہے بوٹ ہے حسد ہے یہ سب کیا ہے یہ سب قبائر ہیں لیکن یہ قبائر ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے دل کی دل سے تعلق ہے تو ان سے بھی بچنا اتنا ہی ضروری جتنا کہ شراب پینے سے بچنا ضروری جتنا زنا کرنے سے بچنا ضروری جتنا جھوٹ بولنے سے یہ بچنا ضروری اتنا ہی ان سے بھی بچنا ضروری اسی درجے کے حرام ہے جس درجے کے یہ ہمارے ظاہرہ کے محرمات ہیں اتنا ہی یہ بھی حرام بلکہ اس لحاظ سے وہ زیادہ سنگین ہے ہمارے باطنا میں جو گنا ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ ان کا اثر ہمارے ظاہرہ پر بھی پڑتا ہے اور وہ اعمال ظاہرہ کو بھی تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں مسل فل کرو ریا ہے ریا کاری ہے تو اول باطن کا گنا ہے نا ریا کاری کیا مانا لوگوں کو دکھانے کی خاطر کوئی عمل کرنا یہ ریا کاری ہے تو ہے تو یہ باطن کا گنا لیکن یہ باطن کا گنا ایسا ہے کہ جو ظاہر کے اعمال ہیں ان کو بھی تباہ کر کے چھوڑتا ہے کیونکہ جب ریا کاری کی غرض سے نماز پڑھے گا تو نماز ایک قیمت رہے اس کی نماز کی جو اللہ کے لیے نہ پڑی گئی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے پڑی گئی مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑی گئی تو اس نے اس عمل ظاہر کو بھی تباہ کر دیا دی کہ نہیں کی اگر کوئی آدمی ریاکاری کی غرض سے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگ کیا کہیں تعلیم لوگ جو کہیں وہ بڑا اچھا آدمی ہے جو علم دین کی طلب میں نکلا ہوا ہے یا پڑھا رہا ہے علم دین کی کوئی کتاب پڑھا رہا ہے اور بے کا اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ دکھاوا ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھو بڑا محقق سمجھو تو وہ بھی کیا ہے ریا ہے اور اس کے نتیجے میں طالب علمی کی جو فضیلت رکھتی وہ غارت ہوئی اور علم دین کے پڑھانے کی جو فضیلت رکھتی وہ غارت ہو گئی اللہ بچائے ہم لوگ بڑے خطرے میں جو علم دین سے جن کا تعلق ہے بڑے خطرے میں تو بظاہر تو ناکام دین کا کر رہے ہیں لیکن اللہ جانے کیا کیا مساوف کیا کیا دسائے نفس کے اندر لگے ہوئے ہیں جو ان کو خراب اور تباہ و برباد سکتے ہیں یہ ریا ریا ہو رہا ہے تو یہ چیز ایسی ہے ایجو ہے ایجو ہے ایجو کے زمانہ اپنے آپ کو خود پسندی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا تو یہ عجوبیہ ایسا ہے کہ یہ اچھے خاصے آمال صالحہ کو برباد کر دیں نماز پڑھی ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت خوشی خوشی ہو اور اخلاص سے پڑھی ریاکاری کاری کی غرض سے نہیں پڑھی لیکن پڑھنے کے بعد دل میں یہ عجیب پیدا ہو گیا کہ بھائی میں تو بڑا نیک مت پڑھ آدمی ہوں میں بڑا عادت ظاہر آدمی ہوں میں نے تو بڑی عمدہ عبادت کیا اپنی ذات کی طرف منسوخ کر کے عبادت کو جو کی ہے اس کی وجہ سے اپنی ذات کو بہتر سمجھنا یہ کیا ہوا اد اور اس عزم نے کیا کیا کہ وہ ادارہ خاصی کی تھی بیچاری حضور قدر سے کی تھی خلاف سے کی تھی اس کو بھی اس نے برباد کر دیا تو اعمال بات نا میں جو یہ رضائل ہوتے ہیں یہ ان کی حیثیت ان کی کیفیت زیادہ سنگین اور زیادہ خطرناک ہے اس وجہ سے کہ یہ اعمال ظاہرہ کو بھی خراب کرتے ہیں ان کو بھی برباد کر دیتے اللہ کو تو اس واسطے ان کی فکر زیادہ چاہیے تو زیادہ اپنے آپ کو ان رضائل سے پاک کرنے کی فکر کریں تاکہ جو عمل کر رہے ہیں کم سے کم وہ تو ٹھکانے لگے اللہ تو اس واسطے یہ سارا جو تصویر ہے نا تصویر طریقت جو سلسلہ ہے تو اس کو پتہ جانے لوگوں نے کیا خال پریشان بنا دیا کیا سمجھ لیا اس کو حقیقت اس کی یہ تھی کہ اصلاح باطن اصلاح باطن کے نتیجے میں فضائل اعمال کو حاصل کرنا فضائل کو حاصل کرنا رضائل سے بچنا اور رضائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ کام ہے کا طریقت کا اسی لیے کسی کے سے رجوع کیا جاتا ہے شیخ سے جو رجوع کیا تھا وہ وزیر پوچھنے کے لیے نہیں کیا جاتا آج کل لوگوں نے سمجھ لیا کہ پوری مرودی کا مطلب ہے شیخ پورا وہ میں بتائے گا ہم وہ وزیر کریں گے ہمارے اوپر قرضہ ہو جائے گا تو اس کے تعویذ دے دے گا گڈا دے دے گا ہماری اگر کوئی دنیا مشکلات پیدا ہوں گی تو اس کے لیے ہم اس سے کوئی دعا درود مانگ لیں گے اور وہ تعویذ دے دے گا یا کچھ ماحول بتا دے گا یہ تو ماحول بیٹھا ہوا لوگوں اسی فیصد نوے فیصد آدمی سمجھو وہ اسی چکر میں رہتے ہیں جیسے ہوتا ہے جو یہ پیر جو ہوتا ہے نا یہ شیخ جو ہوتا ہے وہ تعویذ گندے دینے کے لیے ہوتا ہے اور عملیات بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس فلاں کام کے لیے کیا پڑھو فلاں کام کے لیے کیا پڑھو تو یہ دماغ لگو اچھا یہ بھی سمجھا گیا کہ جتنا مولوی جو کوئی مولوی ہے وہ لازمی تعلیم جنڈے کو بھی جانتا ہوگا اور اگر کچھ کوئی ساتھ میں شیخ بھی ہے کوئی تصور سے بھی تعلق ہے پھر تو پکی بات ہوگی وہ اس کا تو کام ہی ہے کہ تعلیم جنڈے اور عملیات بتائے اور خواب کی تعبیر بتائے تو میرے پاس جو ٹیلی فون آتے ہیں لوگوں کے دن رات ہاں، کوئی دس پندرہ میں خالی نہیں ہوتے اس پر کوئی فون نہ آ جاتا ہوں اور سجوپ کا ایک سیلاب تو اس میں میرا خیال میں چالیس پینتالیس فیصد کم از کم ایسے ہو گئے جو کوئی جی مجھے فلاں چیز کی تعویذ چاہیے فلاں چیز کا عمل بتا دو فلاں چیز میں فلاں مشکل میں مبتلا ہوں اس میں کیا پڑھوں کیا وزیر پڑھوں اور تعویذ دے دو اور گنڈا دے دو وہ اس خواب دیکھ لیا میں نے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی یہ سب دماغ میں لوگ سارا دین جو ہے نا وہ تعویل گندے کا نام اور خواب کی تعبیر کا نام اور خاص طور پر تصوف کو اسی کے لیے محسوس کر دیا کچھ تعلق نہیں تصوف کا نہ تعویذ سے نہ گندے سے نہ خواب کی تعبیر سے نہ کسی چیز اصل چیز ہے تل کیا جس کا قرآن نے کریم ذکر کیا رکی کہ اخلاق کو پاک صاف کیا جائے فضائل حاصل کیے جائے رضائل سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے یہ ہے سارا مقصد اسی کے لیے سارے مجاہدات ہیں اسی کے لیے سارے ریاضتیں ہیں اسی سے کے لیے شخص سے رجوع کیا جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس میں کہیں کھلا رضیلا تو نہیں ہے اس سے شو کو کیسے پاک کروں وغیرہ وغیرہ وہ بتاتا ہے پھر تو یہ ہے سارا مقصود تو حضرت والا کی جو کتاب ہے الفاظ عیسیٰ یہ عجیب غریب کتاب ہے کہ حضرت حکیم الحمد اللہ تعالیٰ سے مواعق ملفوظات اور حضرت کے خطوط وغیرہ سے ان کے خلیفہ اسمانہ اور عیسیٰ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے مسائل جو ہیں وہ بڑے مختصر پیرائے میں مختصر الفاظ میں جمع کر دی تبدیل کے ساتھ باپ وغیرہ قائم کر نے ہمارے پر احسان فرمایا باتیں حضرت کی ہے یا تو مغائب سے لی ہیں یا ملفوظات سے لی ہیں یا تربیت خالب سے لی ہیں اور مختلف جگہوں سے لے کر ان کو خاص عنوانات کے تحت جمع کر دیا یہ بڑی عجیب چیز انہوں نے ہماری تیار کرتے ہیں ماما عیسا صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے حضرت کے اونچے درجے خلفا میں سے تھے اور ان فلاں سے جن کو کہا جاتا تھا کہ حضرت کی مکمل مشابہت یہاں تک کہ ان کے چہرے مورے میں چلنے پھرنے کی ادا میں ان کے ہر چیز میں مشابہت سب سے زیادہ حضرت خان میں پہلے کی مشابہت اور مارا اس حساب میں پہلے ہوتی ہے یہاں تک کہ لوگوں کو دھوکا ہو جاتا تھا قرآن کریم پڑھ رہے دھوکہ ہو جاتا تھا کہ حضرت پڑھ رہے ہیں کہ ماں اس طرح پڑھ ایسے مشاورات تعالیٰ کو پتا فرمائی تھی اپنے شیخ سے انہوں نے یہ جمع کیا اور اسی کا نام انسان سے عیسا رکھا تو وہ ہم پڑھ لیا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کے ہمیں سے ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق سے فرمائے اور عمل کرنے کے بھی تو اب کچھ یاد بات رہا نہیں کسی مطلب مرتبہ آپ کہاں پڑھا تھا اب کہاں لیکن بہرحال یہ رضائل کا بیان ہی میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ رضائل جو ہوتے ہیں ان کو سمجھیں کیا ہے اور ان سے ہونے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ چکر کے ان شاء اللہ وہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا فائدہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں رائے کو پاک فرما تو یہ ہے ان لگایا انہوں نے جوش اور غضب غصہ غصہ جو ہے یہ بھی رضائل میں سے ہے اور بلکہ بعض جہتوں سے حضرات کرام نے فرمایا کہ یہ ام امراض ہے ایسا ہے یہ غصہ کہ خود تو بیماری ہے ہی اور نہ جانے کتنی بیماریاں پیدا کرتا ہے اس کے نتیجے میں اتنے گنا سرگر ہوتے ہیں اتنے گنا سرگر ہوتے ہیں کہ غصے کے نتیجے غصہ آ گیا تو غصے میں بے قابو ہو کر گالی گلاج شروع کر دی نامناسب الفاظ استعمال کرنا شروع کر دی جس کو فرمایا باب البکی میں خوف کسی مسلمان کو گالی دینا کیا ہے خود کا تو یہ تو ایک گناہ ہو اگر اور کچھ آگے بڑھ گیا مار پٹائی تک نہ بتا گئی تو مار پٹائی میں حد قائم آدمی نہیں رہتا اور نہ جانے کتنی سخت کا ارتقاب مار پٹائی میں ہوگی پھر ہوتا یہ ہے کہ غصے کے نتیجے میں غصہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب آدمی اپنے کو دوسرے سے کچھ بہتر سمجھتا ہے اگر کمتر سمجھے تو بھی غصہ نہیں آئے گا سمجھے نا تو اس لیے اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے باروقات عجب اور کبر اس کے ساتھ باروقات جمع ہو جاتا ہے دل مگر یعنی کیا کچھ امراض ہیں جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اس واسطے یہ جو تصوف طریق کا مسئلہ ہے اس میں حضرات صوفیہ اکرام حضرات مشائق جو ہیں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ غصہ ڈھیلا کریں دو بنیادی چیزیں ہیں انسان کے جبلتوں میں ایک غصہ ایک ہے شہوت چاہے وہ وطن کی ہو چاہے وہ فرض کی ہو تو ایک غصہ ایک شہوت اگر دیکھو گے تو سارے گناہوں اور ساری معصیتوں اور ساری خرابیوں کا کہ جڑ جو ہے دو چیزیں غصہ اور تو حضرات صوبیا کرام کے پاس جب کوئی آدمی اصلاح کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں کہ غصہ کسی طرح اس کا قابو نہ کرو پہلے کیونکہ غصہ قابو میں نہ ہوگا تو نہ جانے کتنے گناہوں میں کتنے ذرالت کے گڑھوں میں جا کے گرے گا تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے یہ بھی کہہ دیا کہ نصیحت فرمائی جی، نصیحت فرمائیے مجھے اور نصیحت بھی کیسی مختصر نقاد بھی لگا دی مختصر نصیحت تو حضور آقت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی برا نہیں بنایا تو بھائی تم مسجد نہیں مانگتے اور اوپر سے ہمیں مقیم بھی کرتے سرٹوں بھی لگاتے ہیں تو معلوم کہ اگر نصیحت طلب کرنے والا جو کہہ دے کہ مجھے مختصر نصیحت فرما دیجیے تو اس میں کوئی بڑا ماننے کی بات نہیں اس کا حق ہے کیوں اس واسطے کہ اس نے کہا کہ نصیحت فرمائیے اور کم وقت تھا اس کے پاس آپ نے شروع کر دیے تقریر گھنٹے کی اس کے جواب وقت ہے نہیں اس کے پاس بھاگنا ہے جانا ہے سفر میں جانا ہے جلدی ہے دماغ کو کوئی بوجھ ہے تو نتیجہ یہ کہ ایک تو وہ مصیبت مسلم اترا ہوگی آپ کو آپ کو نصیحت مان کے دوسرا یہ کہ وہ جب دماغ پر بوجھ ہوگا تو کیا نصیحت سنے گا اور کیا سمجھے گا اور کیا اس کا عمل کرے تقاضت اس کے اوپر بھاگنے کا لگا ہوں تو اس واسطے کرنے والے کو چاہیے کہ مخاطب کے حال کا لحاظ کریں تو جب بہت ہو گیا خود ہی کہہ دیا کتاب برباد وقت کم ہے مختصر نظر فرما دیے تو مختصر کر تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر ناگواری ایسا نہیں فرمایا بلکہ مختصر ہی نصیحت فرما دی کیا فرمائی لا وقت مختصر نصیحت یہ ہے کہ غصہ مت کرنا بس یہ نصیحت تو معلوم ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے گسا کہ یہ کوئی بہت بڑا سرچشمہ ہے برائیوں کا جو آپ نے سارے گراہوں میں سے ساری برا بالوں میں سے ساری بہت میں سے اس کا انتخاب کروایا مختصر نصیحت میں منع کرنے کے لیے وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ گنا جھوٹ نہ بولنا روبت نہ کرنا زنا نہ کرنا فرمایا کروایا غصہ بند کر تو معلوم ہوا کہ یہ بڑی زبردست کو برائی ہے یہ مہا پاپ ہے وہ اتنا بڑا کہ جس کے نتیجے میں آدمی اور میں مبتلا ہو جاتا ہے اس واسطے ہمارے بزرگ ہمارے ہاں بھی ہمارے سارے اکادر کہ ہاں یہ دستور تھا تو سب سے پہلا کام اسلام رضا رضائل میں یہ ہے کہ غصے کو قابو کرو غصہ نہ کرو اب غصہ جو ہے ویسے ایسی چیز ہے کہ اس کی باوقات ضرورت ہوتی ہے باوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر یہ نہ ہو بالکل تو آگے زندہ نہیں رہ سکتا ایک دشمن حملہ آور ہو گیا آپ کے اوپر کیا دشمن انسان ہو یا درندہ ہو کوئی جانور ہو کچھ ہو حملہ آور ہو گیا تو آپ جناب اگر آپ کے اندر خود بھی غصہ نہ آئے پڑے رہے جی، بال کھاتے رہے تو نتیجہ یہ کیا ہوگا کہ پٹ پٹا کے اور ہمیں رقص ختم ہی ہوگا اسی میں اگر دیکھا کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہو غصے کی حال تو دیکھا ہمارے والد صاحب کے ایک قصہ سنایا کرتے تھے اور وہ حضرت وہ بھی حضرت سے سنا رہا کہ ایک صاحب تھے وہ بڑے صاحب بہادر تھے اور کہیں بڑے عہدے پر تو ہر کام جو ہے نوکر سے کرانے کی عادی تھی خود کر رہے تھے کام تو ایک دن صبح کو جو بیدار ہوئے تو دیکھا بندہ آیا ہوا گھر میں اور وہ بندر آ کے ان کا معلوم ہوا کہ ایک بندر آیا وہ ان کا سوٹ اٹھا کے لے گیا ایک جو آیا وہ پتنی اٹھا کے لے گیا ایک جو آیا وہ ہیڈ اٹھا کے لے گیا اب یہ پڑے سب بس آپ بازو مستر جو خود کرنے کے آدمی نہیں ارے بھائی کوئی ہے کوئی آدمی ہے جو ہمارا یہ بندر لے جا رہا ہے اس کو کوئی روکے ارے بھائی کوئی آدمی ہے کوئی مردوا ہے مردوا بولتے تھے زمانے میں وہاں اس علاقے کے اندر یعنی مرد کوئی کوئی مردوا ہے اب کوئی تھا نہیں نوکر تو بندر جو ہے وہ لے جا رہا ہے کبھی کمی اٹھا کے لے گیا کوئی پتلوں اٹھا کے لے گیا کوئی ہیڈ اٹھا کے لے گیا تو اتنے میں آ گیا وہ آواز لگائی رہے تھے تو اتنے میں کوئی ان کا دوست آ گیا کہ بھائی تمہیں آواز دے رہا ہو کہ کوئی مردوا ہے کوئی مردوا ہے تو تم بھی تو مرد ہوئے ہو <laughs> تم مرد ہوئے نہیں ہو تو اس نے کہنے ہاں خوب یاد دلایا خوب یاد دلایا تو اب جناب وہ اٹھ کے اور اب وہ بھاگے تو وہ لے کے جاتی وہ بندر تک تو اب یہ جو ہے کہ لیٹے ہیں اور مدافعت نہیں کر رہے یہ پھر انسان کی فطرت کے خلاف بات ہے تو اس کی ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی دوسرا حملہ ہو تو اس کے اوپر غصہ آئے تو غصہ ہر جگہ برا نہیں ہوتا بعض جگہ صحیح ہوتا ہے برحق ہوتا ہے عبادت ہوتا ہے بعض جگہ اگر حضور صلی اللہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرے رہا ہے جب بلّہ مسلمان کو غصہ نہ ہے اس وقت ڈر کی اور کیا ہوگی اس وقت غصہ کرنا ہی عبادت تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پر کہ غصہ کا غصے کا استعمال درست بلکہ بہتر بلکہ واجب اور بہت سے ایسے ہیں جو برے ہیں مواقع صحیح نہیں اس کو استعمال کرنے سے گناہ ہے معاشیت ہے تو حضرت ہیں تو دونوں پہلو نا غصے میں لیکن تربیت کے لیے جب شیخ کے پاس جاتا ہے مریض تو پہلے یہ کہتے ہیں بھائی تو غصہ بالکل ہی بڑھ کر فی الحال حق نہ حق کی بحث نہیں کر ہی مت کیونکہ تو حق نہ حق میں تمیز کر نہیں سکے گا لہذا ابھی تو ایسا کر کہ مشق ایسی کر کہ کسی بھی موقع پر غصہ کر ہی بت بالکل وہ جو مجاہدہ ہوتا ہے مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ مباح چیز کو بھی ترک کر دینا کسی محضور سے بچنے کے لیے سد ذریعہ کے طور پر اس اس مجاہدہ کہتے ہیں تو میں نے مٹھا پہلے اس شاید سنائی ہوگی آپ کو کہ حضرت وہاں یا خود جہاں دلیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ یہ ہے کہ یہ کاغذ ہے نا یہ اگر اس کا کونا موڑ دو اس طرف موڑ گیا اب سیدھا کرو نہیں ہوتا ہے جی اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دور طرف موڑو تو دور طرف موڑو گے تو پھر سیدھا ہو جائے تو کہتے ہیں ہمارا نفس جو ہے وہ مڑ گیا ہے گناہوں کی طرف اس کو سیدھا کرنا چاہو سیدھا نہیں ہوتا لہذا اس کو دوسری طرف موڑو کہ مباحات بھی کچھ چھوڑو اور مباحات کے چھوڑنے کے نتیجے میں پھر وہ اعتدال پر آ جائے گا اس کا نام مجاہدہ ہے تو ہمارے حضرات بھی کرتے ہیں کہ جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غصہ کروں گا چاہے حق نہ حق کی بحث نہیں غصہ کرو گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر رفتہ رفتہ قابو آ جائے گا اور قابو آ جانے کے نتیجے میں پھر صحیح جگہ پر استعمال ہوگا غلط جگہ پر نہیں ہوگا تو اس کے لیے حضرت نے یہ باغ قائم کیا اب تدبیریں غصے کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کیا کیا ہے وہ حضرت نے کوئی بیان فرمائی ہے تو پہلا یہ بتلایا کہ بتکل ضبط کر کے اپنے عیوب سوچنے لگا کیجیے انشاءاللہ شاء کم ہو جائے کسی نے مطلب لکھا ہے حضرت کو کہ میری طبیعت میں چال بہت پیدا ہوتا ہے غصہ آ جاتا ہے بڑا سی بات ہے تو اس کا ایک راجت نے تبدیل فرمایا کہ تم یہ کرو کہ جب غصہ آئے اس ہو رہا ہو کسی بات پر تو بتکلف ضبط کر کے اپنے عیوب سوچنے لگا کی اپنے عیوب کو سوچو غصہ جو آتا ہے وہ آتا ہے جیسے میں نے کیا تھوڑا سا اس میں عجب کا پہلو ہوتا ہے ضرور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے دوسرے کو آپ کو سمجھتا ہے اسے دوسرے کو غصہ کرتا ہے تو اس واسطے اس کا علاج فرمایا کہ اپنے عیوب کو سوچو میرے اندر کیا کیا عیوب ہے جی؟ اور اگر سوچو انہیں عیوب میں غصہ جو آ رہا ہے اس وقت یہ بھی اسی عیوب کا ایک فرد ہے اگر میں ٹھیک ٹھاک ہوتا تو یہ اس طرح کا غصہ اتنا دور کا نہ آتا جی تو ان ایوب کو سوچو کو سوچنے سے فرمایا کہ انشاءاللہ شاء کم ہو جائے گا بس ضرورت ہوتی ہے فکر آپ میں غفلت میں ہے پرواہ ہی نہیں کتنا آ گیا لگتا کتنا نہیں آ گیا کیا ہو گیا کیا بات منہ سے نکل گئی کیا فیل سرگرم ہو گیا اس کی فکر ہو گئی الحاظ العظل وہ تو ہے ناقابل علاج مرض تو پہلا علاج کا فرض کیا ہے فکر پیدا کرنا فکر پیدا کرنا تو فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو علاج بتائے جاتے ہیں وہ کارگر ہوتے ہیں جو فکر پیدا ہو گئی کہ بھائی مجھے اندر ہے خرابی رکو تو اس کو دور کرنا اب جب آئے غصہ تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنا عیوب سوچ لو تو ان شاء اللہ اس کم ہو جائے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ جس پر غصہ آئے اس کے پاس سے فوراً خود ہٹ جائے یا اس کو اپنے پاس سے ہٹا دے جیسا موقع سمجھے نا جس پر غصہ آتا ہے نا آدمی کا جو غصے کی خاصیت یہ ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو بتاتا ہے قریب جانے کو بولے یاد مارنے پوچھنے کا ارادہ بھی نہ ہو تب بھی اس کے قریب جاتا ہے تو اس سے غصے کے جذبے میں اور ترقی ہے تو ہمیں سمجھاتے ہیں پہلا کام تو یہ کرو کہ اس کو سامنے سے ہٹانا کیونکہ سامنے سے آئے گا تو غصہ زیادہ ہے اس کا علاج اور اس کا جو اس علاج کا ماخذ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا حضرت راشی جو تھے نا جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سعود کیا تھا کچا کلیجہ چبایا تھا تو اس نے محبوب کلجا کے ساتھ معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں اسلام کو تحفظ دے دی تو وہ اپنے سلاحوں نے فرمایا کہ بھائی تم مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے باقی تم میرے سامنے مت بیٹھا کرو کیونکہ تمہارے سامنے آنے سے پروجل ہر گھنگا کا غم تازہ ہو جاتا ہے اور اس سے غصہ آنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے تو آپ نے ان کو بھی منع کر دیا تو یہ بتا رہے ہیں کہ جس کا بخار آؤ اس کو ذرا اپنے سامنے سے ہٹا دو یا خود ہٹ جاؤ گوتم ماتا ہوں اور یہ وجہ ہے کہ اگر اپنی اولاد بھی ہو شاگرد بھی ہو چھوٹا بھی ہو اس کے اوپر غصہ جائز بھی آ رہا ہو تب بھی استعال کی حالت میں بات مت کرو اگر تمہارے پاس میں استعل ہے اس وقت نہ کر کیوں استعال ہوگا تو حدود پر قائم نہیں رہو گے مہنگا اچھا، اس وقت چلا جاؤ اس وقت معاملے کو چلا جاؤ تھوڑا سا وقت گزار دو یہاں تک تو اشتعال میں اشتعال ٹھنڈا پڑ جائے تو ٹھنڈا پڑ جائے تب بلا کے بتاؤ اسے ڈانٹا کرے ڈانٹو مگر وہ دانت دے گی وہ کیونکہ اشتہار کی حالت میں نہیں ہے لاد حدود میں رہے گی اور اشتہار کی حالت میں کرے گے تو حد سے گزر جانے کا اندیشہ ہے رکھ یہ ہے اس واسطے جس ہم علاج کرنے ہیں وہاں اس کے سامنے سے ہٹا دیں یا خود وہاں سے ہٹ جائیں اور تیسرا علاج یہ بتایا کہ استحدار آزاد الہی کا کرے اللہ جگہ جلالو کے عذاب کو پیدا کر اور یہ بھی حدیث نہ ہو حضرت صدیق کا اکبر اگلے گاؤں ڈانٹ رہے تھے نا مار رہے تھے اپنے کسی غلام کو تو حضور اقدر صلی اللہ نے پیچھے سے آ کر کیا فرمایا اللہ اکبر علیک جتنی قدرت تمہیں اپنے اس غلام پر حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت تم اگر ان کو مارا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے تمہیں آزاد دے تو کہاں تمہارا ٹھکانا ہو یہ تصور تصور جو ہے وہ منتخب کر دیا ایک طرف سے دوسری طرف کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے ہمارے اوپر اس سے کہیں زیادہ وہ اگر ہمارے واقعی ہمارے جرائم پر سزا دینے پر آ جائے اللہ بچائے اللہ بچائے تو کہاں ٹھکانا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرے تو اس سے کچھ اس سے پھر غصہ میں کمی واقع ہوتی ہے اس کے آج ٹھنڈا پڑتا ہے سمجھ رہے اپنے اور تیسرا فرمایا اپنے گراہوں کو یاد کر کے کی کثرت کرنے لگے وہ پہلی بات تھی وہ اپنے ارو اپنے گراہوں کو یاد کریں استفار کریں تین یہ علاج حضرت نے بتائے ایک اپنے ایوب کا استحدہ دوسرا جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جانا تیسرا اللہ کے لب کے عذاب کا استحدہ یہ کرتا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ غصہ جو ہے وہ انسان کے لیے مذہب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو استعمال کرنے کی درشت اللہ صاحب نے حضرت کی کو رسول اللہ تعالیٰ سزم کو حق میں لکھا کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے اور اعتراض کرتا ہے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے یعنی اگر کوئی شخص حضرت حکیم محمد مانا کا اللہ تعالیٰ سے رہو پر کوئی اعتراض کرتا ہے یا آپ کو کوئی برا کلمہ کہتا ہے تو ان صاحب نے لکھا کہ میرے دل میں سخت غصہ پیدا ہوتا ہے چند بدن میں آگ لگ جاتی پہلے تو ان کے جواب میں لکھا کہ مگر غصے سے آگے انتقام تک مت بڑھنا غصہ آیا تو آنے دو لیکن اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا انتقام تک مت بڑھنا ولو دل لیتے چاہے زبانی کے ذریعے ہو یعنی زبان سے بھی انتقام لینے کی فکر نہ کرنا یہ حضرت نے اپنے ایک مریض کو لکھا کہ جیسے میں کیا تھا کہ جہاں شریعت نے غصہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے دبا ہے جائز ہے مطلب کھجور اندر رہتے ہوئے بدلا لے لینا تو جائز تو ہے لیکن تربیت کے لیے اور ناجائز حد تک پہنچنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجاہدہ یہ کرایا جاتا ہے کہ بھائی جو جائز انتقام ہے وہ بھی مت لو جائز انتقام بھی نہ لو گیا غصے کے مقتضا پر کسی وقت بھی عمل نہ کرو اور یہ ظاہر ہے کہ انتقام دینا جائز تو ہے لیکن افضل ہر حالت میں معاف کر دینا ہے ول کا نئی ول آفینا ناس تو معاف کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں تو اس واسطے ابتدا میں یہ تربیت دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی انتقام مت لو نا بلکہ کیا کرو صبر کرو اور اس کو معاف کر دو صبر کا سواب الگ اور معاف کرنے کا سواب الگ حضرت نے اللہ خلاصہ کرا قصہ لکھا حضرت اصل کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ اپنے شیخ سے کہا حضرت یہ مل جاتا ہے کہ جو مختلف اولیاء کرام ہوتے ہیں اولیاء تو ان کے سفیا کے الگ الگ ان کی شانیں ہوتی ہیں الگ الگ ان کے مزاج ہوتے ہیں الگ الگ ان کے رنگ ہوتے ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اولیاء کرام کے الگ الگ رنگ کیا ہوتے ہیں نے چھوڑا چھوڑو کس پتل میں پڑے اس اولیاء کے کے رنگ اور ان کے مزاج اور ان کو الگ الگ دیکھنے کی فکر چھوڑو اپنا کام لگے گا جو دوبارہ کام ہے کام کو انہوں کرنے ایک مرتبہ دل دکھائی دل چاہتا ہے دیکھ تو اس نے زیادہ کچھ اصرار کیا تو کہا کہ ایسا کرو کہ دیکھو وہاں جاؤ دہلی کی بات ہے یہ دہلی تو قطب صاحب جو صاحب کا جو مزار ہے اس کے پاس ایک مسجد تھی چھوٹی سی جی۔ تو فرمایا کہ دیکھو وہاں جاؤ تو وہاں تمہیں تین آدمی بیٹھنے نظر آئیں گے عبادت کر رہا ہوں میں ذکر کر رہا ہوں تھوڑے تھوڑے پاس لکھے تو ایسا کرنا کہ ان تینوں کی کمر پہ جا کے ایک مکہ مار دیں پہلے ایک کے بعد دوسرے پہلے ایک کے مارنا پھر دوسرے مارنا پھر تیسرے کے مارنا تو جو کچھ وہ کرے تو مجھے بتانا تو یہ گیا دیکھا تو واقعی بیٹھے تھے تین گزر وہ کر رہے تھے تو ایک تو جا کے پیچھے سے مکہ مارا تو مکہ مارا وہ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں جو اپنا جگہوں سے کر رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں کس نے مارا کیا مارا تو اپنا کرتے ہیں دوسرے کے پاس گئے ان کے مارا تو پیچھے کو مڑے اور ایک مکہ اس کو مارا اور پھر کام میں کام لگا ایک مکہ اس کے مار دیا اور پھر وہ پھر تیسرے کو جا کے مارا تو وہ پیچھے مڑ کے کا ہاتھ پکڑ لیا پڑے تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگے تمہارے ہاتھ میں تکلیف تو نہیں ہوئی اس کو ہاتھ کو شروع کر تو آپ کو بتایا کہ آپ واقعی جی غریب معاملہ ہوا ایک جو ہے وہ تو اس طرح انہوں نے مڑ کے دیکھا ہی اور دوسرے نے مارا کہیں جو انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا وہ کیا کر رہے تھے مگر وہ ذکر کر رہے تھے کیا کرتے رہے تو ذکر کرتے رہے بول کے دیکھا ہی نہیں تو فرمایا کہ وہ آدمی انہوں نے یہ سوچا کہ یار ایک مکہ مار دیا نے تو مار دیا اب مارنے کے بعد وہ لوٹ تو سکتا نہیں واپس جو تکلیف پہنچی تھی گئی اب خام کا دوسرے کو تکلیف پہنچا کے اپنا وقت خراب کروں کچھ دیر میں ذکر کروں گا تو اس کا جو سواب حاصل ہوگا اس کی جو فضیلت ملے گی تو وہ بدر جہاں زائد اور بہتر ہے اس سے کہ میں جا کے انتقام لوں کیا کیا ملے گا میں انتخاب کریں تو توجہ نہیں کیا مقام میں رہتے ہیں جو کر رہے ہو وہ تھے دوسرے ساتھ دیکھو جو ہے تم کو مارا یہ بتاؤ کہ پیچھے مڑ کے ہوئے تمہیں مارا تو اتنا ہی زور کا مارا جتنا تم نے مارا تھا یہ کچھ آگے پیچھے ہو گیا انہوں نے اتنا ہی مارا بالکل تلا تلا ہوا ہاتھ لگا اتنا ہی جتنا میں نے مارا تھا اتنا ہی تو فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے انتقام لیا شریعت کے مطابق تو آپ کو مسلم ماں اتر تم بھی اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی تمہارے فائدے کو لے لیا انہوں نے انہوں نے جو انتقام لیا یہ کیا ہوا تمہارے فائدے کے اپنے نقصان خواہش کی تکمیل کے لیے ہوا تمہارے فائدے کے لیے اس واسطے کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ بجائے کہ جب کسی اللہ کے ولی کو کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور اس کا انتقام نہیں لیتا صبر کرتا ہے تو اس صبر کے نتیجے میں جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس کو ہمارے اردو میں محاورے میں کہتے ہیں صبر پڑھنا صبر پڑھنا یہ کسی ولی کا اللہ بچائے اللہ والے کا صبر پڑھنا بڑا بڑا خطرناک معاملہ ہے تو حدیث میں آیا نا کہ من آدالی ولیم پکڑ گن تو اللہ بچائے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا سمجھے گے نہیں تو اس واسطے میں نے کہا کہ یہ جو مارا بظاہر یہ ہے تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے صبر کیا تو بتا نہیں اس بیچارے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس واسطے کیا سمجھ گیا اب اس پر سواہل والے دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی جو تھے وہ اس اللہ کے بندے پر زیادہ شکریہ تو مہربان ہے سے اللہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ تجھے میں ماروں گا تو نے میرے ولی کو مارا اور ولی کہتا ہے نہیں جی نہ مارو اور اس وقت اس نے زیادہ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا بنسبت اس کے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے تھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو ہمارے والا نے رسول نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کے لوگ ساتھ ساتھ تصیا کرتے جاتے ہیں تو وہاں جواب یہ دیا کہ دیکھو بھائی شیرنی ہوتی ہے شیرنی اس کو اگر شیرنی کو کوئی چھیڑے بربوزہ کر جائے لیکن شیرنی کے بچے کو چھوڑ وہ پھر چھوڑتی نہیں تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی حضرت نظام العالیہ رحمۃ علیہ کو کوئی دلیل معلوم ہوگی ہمیں معلوم نہیں ہمیں جو معلوم ہے ہم اس کے ہیں حضرت نظام اللہ کو ہوگی معلوم یہ جواب دیا ایک شیت یعنی جوش جوشی تقریر ہو رہی ہے قوالی کے خلاف اسی میں جناب بیچ میں ایک بزرگ کا نام آ گیا یہ تو اختلاف جتنا چاہو کر لو بزرگوں سے اگر اختلاف کا تمہیں حق ہے تو لیکن کوئی کلمہ فقیر زبان سے نہ نکالو کسی بھی اپنے بزرگ کے معاملے میں کسی بھی اپنے بزرگ کے اپنا ہو یا مطلب غیر ہو کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا درجہ فرمایا لہذا کبھی اپنی زبان سے کوئی سکیل وہاں کسی اللہ والے کے لیے نہ نکالو جس کے بارے میں صبح بھی ہو کہ اللہ والا ہے اس کے اس کے بارے میں شکیل کرمہ مت نکالو اللہ تعالیٰ معاف کرو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہنا یہ تھا کہ غصہ جو ہے اس کا ایک محل ہے کہ انتقام جائز انتقام کر سکتا ہے آدمی لیکن ہر حال میں بہتر ہے معافی ہے نا ہر حال میں وہاں بہتر ہے اللہ اور خاص طور سے شروع میں تربیت کے لیے یہی مناسب ہے کہ آدمی انتقام بھی نہ لے جائز انتقام بھی نہ لے تو اب یہ بات سمجھ لو جو آگے جو کہنا چاہ رہے ہیں جو حضرت نے بات آگے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ غصے کا آ جانا غیر اختیاری ہے ہے کہ نہیں آ گیا غصہ تو جتنا درجہ غیر اختیاری ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ بھی نہیں یاد رکھو ہمیشہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے انسان کے اختیار سے باہر ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ اس کے اوپر نہیں گرفت نہیں گرفت ہمیشہ ہوتی ہے اس کام پر جو انسان اپنے اختیار سے اپنے قرض سے کرے تو غصہ جو آ گیا غیر اختیاری طبیعت میں ایک آنٹن پیدا ہو گئی وائس طور پر اس پر کوئی واخلہ نہیں لیکن واخلہ کب ہے جب اس غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرو چاہے زبان سے چاہے ہاتھ سے چاہے کسی اور طریقے سے جب غصے کے مقتضا پر عمل ہوگا وہاں ہوگی خرابی جب تک خدا پر عمل نہیں تو تو انشاءاللہ کوئی کوئی نقصان نہیں گنا نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے اس کی تیزی ہوتی ہے تو غصے کی تیزی میں آدمی میں ایک بجلی بھر جاتی ہے ایک بجلی بھر جاتی ہے اور اس بجلی بھرنے کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ اب ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جو اوقات حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ سرعت غضب امر طبعی ہے اختیار سے خارج ہے اس پر ملامت نہیں البتہ اس کے مقتضا پر عمل جبکہ حدود سے تجاوز ہو جائے مضموم ہے اور اس کا علاج بجز ہمت کے کچھ نہیں کیا کے ساتھ غصہ آیا دل چاہتا ہے مول ہے نا تو یہ جو دل چاہ رہا ہے اس دل چاہنے کے اوپر عمل نہ کرو اور اپنے آپ کو اس سے روکو یہ کیا ہے کہ روکو زبردستی کر کے روکو تو فرمایا کہ اس کا علاج وجود ہمت کے کچھ نہیں اصل علاج تو یہی ہے کہ آدمی ہمت کرے ہمت کیا کرے کہ میں اپنے غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کروں گا عزم کر لے اور ہمت کو کام میں لائے اور کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا باوجود دل کتنا ہی چاہ رہا ہو یہ کام کرنے کو نہیں کروں گا سمجھے گے نہیں تو ہمت کے سوا نہیں ہوتا یہ کام جب تک آدمی ہمت سے کام نہ لے اسی وقت حدیث میں فرمایا نبی کریم وسلم کہ شدید سے رہا کن شدیدا میں یم لکھو نفسہ ہوں میں غم پہلوان پچھاڑ دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں کمال کی بات یہ ہے کہ غصہ آ رہا ہو زور کا اور آدمی اس کو قابو میں کر کے بیٹھ جائے اصل چیز تو ہے ہمت البتہ اس ہمت کو کام میں لانے کے لیے کچھ تدبیریں معاون ہو جاتی ہیں وہ تدبیر اگر اختیار کی جائیں تو ہمت میں ذرا پختگی آ جاتی ہے آدمی غصے کا مقابلہ کر لیتا ہے وہ حضرت فرماتے ہیں کیا ہے کہ اس ہمت میں معین جو چیزیں ہیں ان میں محبوب علیہ سے فوراً دور چلا جانا پہلا تو یہ کام ہے جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے ہٹ جاؤ گے پہلے بھی کل بتایا تھا اور اعوذ باللہ پڑھنا اعوذ باللہ اعوذ باللہ سمجھے گا یہ قرآن کریم نے بتایا مجھ کو مائن زگن کا انہیں شیپائیں نظر سستا ہے بلّہ ہے جب شیطان کی طرف سے یہ حملہ ہو تو کیا کرو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ اعوذ باللہ سمجھ گیا نا عربوں میں ایک دستور بڑا اچھا تھا اب بھی ہے لیکن اتنا نہیں رہا جتنا پہلے تھا کہ جہاں دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی یا ایک آدمی غصہ آ رہا ہے تو دوسرے نبی سلی عالم نبی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور یہ عام رواج تھا جہاں ذرا سی بات کی تجربے ہوئی اصل نے نبی نبی نے بھیج بھیجے اور تجربہ یہ تھا کہ خواب دوسرا آدمی کتنا ہی غصے میں ہو کچھ ہو اس سے کہا سلیا نبی اللہ اللہ علیہ اس اسے فوراً دل سے پڑھ اللہ مسلے آتے تھے اور بات ٹھنڈی ہو اتنا پیارا یہ طریقہ تھا اب جو جو تمدن بڑھ رہا ہے نا یہ بداوت جو تھی عربوں کی اس بدایت کے اندر یہ چیزیں تھیں اور اس میں یہ بڑی عمدہ عادتیں تھیں اب وہ بات نہیں رہی تمدن بڑھ گیا لوگ دوسری جگہ سے جا کے آ کے آباد ہو گئے تو اب ذرا کم سننے میں آتی ہے یہ بات لیکن پہلے تو یہ بہت رواج تھا چل جائے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤں گا یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن نے فرمایا کہ اسٹائل باللہ اللہ کی پناہ مانگو اعوذ باللہ کثرت سے پڑھ اپنی خطاؤں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے احتمال کو یاد کر تو جس طرح میں غصہ کر رہا ہوں اس پر میں کہیں زیادہ اس بات کا مستعف ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کرے میری خطائیں اتنی ہیں میرے گناہ اتنے ہیں کہ وہ مجھ پر کرے اگر وہ کرے تو میرا کیا حال بنے اللہ بت یہ فرمایا کہ یہ بھی بہت معین ہے اور نرمی وغیرہ مدت تک تکلف سے سوچ سوچ کر اختیار کرنا چاہیے نرم لہجہ لوگوں کے ساتھ نرم بات جی، تکلف کہتے باقاعدہ تکلف کر کے محنت کر کے لہجہ نرم بناؤ نرم برتاؤ کرنے کا کہ مشق مدت کے بعد کا ہوگا یہاں کی میں امت کہہ رہا ہے مدت کے بعد ملکہ ہوگا ہمت نہ ہارے یہ نہ سمجھو کہ بھائی دو دن کر لیا تین دن کر لیا چھٹی ہو گئی نا وہ تو جنم روگ ہے وہ تو جنم روگ میرے والد صاحب پہلے گھمایا کہتے جنم روگ ہے یعنی ساری عمر کا کی بیماری تو ہر وقت اس کا دھیان رکھنا تو ہمت نہ ہارے جب زیادہ عرصہ اچھا گزر جائے گا تو پھر کا قائم ہو جائے گا غصہ جاتا ہی رہے گا ملاقے غصے پر بھی غصہ نہیں آئے گا مدت کے بعد ملکہ ہوگا ہمت نہ ہارے فرمایا جس وقت غصہ آوے امور ذیل کی پابندی کریں نمبر ایک یہ خیال کریں کہ میں بھی حق تعالیٰ کا خطاوار ہوں اگر وہ بھی اسی طرح غصہ کریں تو میرا کہاں ٹکانا دوسرے اگر میں اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کروا دیں گے یہ خیال کہ اس کی معافی سے میری بھی معافی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو دولت یہاں میں اگر معاف کر دوں گا اگر میں نے انتقام لے لیا تو کیا ہوگا بتاؤ کیا فائدہ مجھے ملا لیکن اگر میں نے معاف کر دیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک مجھے معاف فرما دے آخرت میں تو کون سا سودا نفے کا ہے بھائی ظاہر کا دوسرا اور میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور بڑا جوش پوشن ہے اس نے بڑا دانت توڑ دیا مارکیٹ میں ساتھ لوں ہر سمجھایا تو بھائی پیسے سے لے لو کیا کرو گے اس کے دوست کا ڈانٹ توڑ کے تمہارے کیا فائدہ ہوگا پیسے دے دیتے تمہیں میں جی ہو نہیں سکتا میں تو ڈاک کروں گا بھائی یہ دلوا دیتے ہیں تم کو تمہارا دن میں پیسے تمہارے پاس آ جائیں گے نہیں جی میں نے دان کروں گا میرا ہاتھ ہے اس میسن توڑ لو تجھے ہاتھ تو ہے میں توڑ اس کا جب دانت توڑنے چلا تو ایک دم سے ایک رائے مطلب کرتا رہے درجہ کوئی گا شادی کے شادی سے رائے مطلب میں رہے درجہ گا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میاں دانت توڑے چلے اس کا ایک بات سن جاؤ سنتے جاؤ گے کیا کہ دیکھو اگر دانت توڑتے ہوئے تم نے زیادہ زور کی چوٹ مار دی اس کو جتنے مارنی چاہیے تھے اس کو زیادہ مار دی تو یہ سمجھو کہ ابھی تک تم مظلوم ہو اور تم تم تعلیم بن جاؤ گے اللہ کے ہاتھ یہاں پکڑو گی اور اگر تم معاف کر دو اس کو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص معاف کر دے اپنے کسی بندے کو اپنے کسی ہمارے کسی بندے کو معاف کر دے اس کی زیادتی کو معاف کر دے باوجود حق پر ہونے کے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس وقت معاف کر دیں گے جب اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جوش میں ہے کہتا قیت قبول کرنے کو تیار نہیں پیسے لینے کو تیار نہیں کہتا دو روز نہ کروں گا اس کے جوش خروش میں ہے حدیث سنی نبی ہے کہ تو بتایا ہاں، ان سے آج آنتے سمجھتا ہوں رسول اللہ سے ہوا تھا تم نے سنا ہے رسول اللہ نے یہ بات نام سمجھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، میں نے سنا کہا میرے ماں تو جتنا جوش و خروش میں ہے جذبے میں ہے سب کچھ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا یہ ہے مومن کی شان تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر تو سوچو کہ اگر ہم جو ہم سے جاتی کرتا ہے اگر ہم سے ان کا کام لے بھی اب اول تو خطرہ ہے ہر وقت اتنا نازک معاملہ ہے کہ ذرا سا آگے پیچھے ہو گیا تو مصیبت اور دوسرے کتنا سیدھا کو اب سے رسم بتا دیا کہ معاف کرو گے تمہاری معافی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگی آخر اللہ تعالیٰ کہ فرمایا کہ اللہ اگر میں اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کروا دوں گا تیسری تدبیر بتائی کہ اس وقت اس وقت بیکار نہ رہے جب غصہ آ رہا ہو تو کسی نہ کسی کام میں لگ دو خصوصاً مطالعے کتب میں اور کام چھوڑ کے یعنی یہ نہ ہو کہ غصے میں سارے نہ کرے اپنے آپ کسی نہ کسی کام میں لگا دیں چوتھا اس جگہ سے ہٹ جائیں پانچویں اعوذ باللہ پڑنے کی کثرت کریں چھٹے پانی پی لیں اور ساتھ میں رجوع کر لیں اور آٹھویں ترتیب یہ ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو بیٹھ جائے بستی کی طرف کہتا غصے کہ دماغ کو چاہتا ہے تو یہ طالب علم ہے ہو جائے تو غصہ جو آئے گا لیٹا ہوا تو بیٹھ جائے گا بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دو یہ اس کی خاصیت ہے تو اس کا علاج نکل کرو الٹا کرو علاج بھی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ یہ تمام علاج ہے ان علاجوں کے اوپر عمل کرنے سے ان شاء اللہ ہمت پیدا ہوتی ہے اور اس ہمت کے جاتی ہے اصل چیز ہمت ہی ہے غصے سے بچتی ہے جب تک عزم نہیں کرو گے ہمت نہیں کرو گے چاہے پانی پی لو چاہے جو بلا کر اگر دل میں ارادہ ہی نہیں ہے وہ ارادہ نہیں ہے کام ملک کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اپنی طرف سے ہمت اپنی طرف سے عزم اس بات کا نہیں کروں گا بہت کے مقدار پر عمل نہیں کروں گا بس اصل چیز یہ ہے اس کے لیے معاون ہے یہ ساری باتیں کہ پانی پی لو اور اللہ پڑھ لو بھاگ ہٹ جاؤ یہ کر لو وہ کر لو یہ سب تقدیریں ہیں وہاں لیکن اصل چیز ہمت ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم سب کو اس ہمت پر عمل کرتا تفصیل ہوں ایک اصولی بات حضرت نے بار بار فرمائی کہ غصے میں جوش کا دفتن آنا تو غیر اختیاری ہے اس پر ملامت نہیں لیکن بعد کو اس پر قائم رہ کر اس کے مقتضا پر عمل کرنا اختیاری ہے اور اختیاری فیل کا ترجیح اختیاری بس اس کے مقتضا پر عمل نہ کرنا اختیاری ہے اور بار بار اس کے مقتضا پر عمل نہ کرنے سے تقاضا جوش کا بھی مضمحل ہو جائے گا یعنی غصہ آنے پر کوئی معافذہ جیسے میں نے کیا تھا کل غصہ آنے پر کوئی معافذہ درست نہیں غیر چہرے میں وسال لیکن اس غصے پر عمل کر کے کسی کو ڈانٹ دیا ڈپٹ دیا کسی کو مار دیا کسی کو جھڑک دیا یہ ہے چیز جس پر واقع ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ علاج بھی اس کا یہ ہے کہ غصہ جب آئے تو اس کے مقتضا پر اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے کتنا ہی جوش آ رہا ہو غصے کا لیکن اس کی بنیاد پر کوئی بات زبان سے نہ نکالے کوئی قدم آگے نہ بڑھائے اس کے بنیاد کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ کام کرے گا جب جب آدمی یہ کام کرنا شروع کر دے گا ایک مرتبہ دبایا دوسری مرتبہ دبایا تیسری مرتبہ دبایا چوتھی مرتبہ دبایا تو رفتہ رفتہ پھر یہ جوش میں بھی کمی آ جائے گی یہ جو غیر اختیاری طور پر ابال پیدا ہوتا ہے غصے کا وہ ابال بھی کم ہو جائے گا علاج بھی یہی ہے اس غصے کو آنے کا جتنا اس کو پیو گے اتنا ہی یہ قابو میں آئے گا اور جتنا اس مسئلہ مطلب عمل کرو گے اتنی ہی اس میں اتنا ہی اس میں اضافہ ہو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اوا علوم میں ایک نقل فرمائی ہے کہ اللہ اللہ جلال کو انسان کا کوئی گھوٹ پینا اتنا محبوب نہیں جتنا غصے کا گھوٹ پینا کوئی بھی پانی پیے آدمی شربت پیے تو جائز تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی گھوٹ اتنا محبوب نہیں جتنا غصے کا گھوٹ پینا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ آدمی اللہ جل جلالہ کے ڈر سے اللہ جل جلالہ کے عظمت کے تصور سے انسان اپنے غصے کو دبا دے اور اس کو پی جائے القاظمین الغیب چلانا کیا ہے غصے کو پینے والا غصے کے کو پی جائے کہ آیا تو صحیح غصہ لیکن اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی جو شدید خواہش پیدا ہوئی اس کو کچل دیا اور کچل کر اس کے مسئلہ پر عمل نہ کیا یہ جو ہے فرمایا جو غصے کا ووٹ پینے لگا بے انتہا محبوب ہے کیوں اس راستے کی یہ خواہش ہے نفس کی اس کو انسان کچل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اور یہی درحقیقت مجاہدہ مطلوب ہے جب اس دل کے اوپر چوٹیں پڑتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تو بس یہ دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجلی گاہ جاتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ جو شکست ہو تو عظیم اس طرح نگاہ آئے نہ تھا جتنا یہ ٹوٹے گا اتنا ہی ان کی نگاہیں ماضو ہوگا اور اس کے اوپر جتنی چوٹیں پڑیں گی اتنا ہی اس کے اوپر اللہ تبارک مطالعہ کی تجلیات کا نزول ہوگا اللہ کے بارے بتایا دل بنایا اس کام کے لیے دل کی خواہشات جو پیدا کی ہیں وہ اسی کام کے لیے پیدا کی جنت حفت دل مکار جنت کو گھیر دیا گیا ہے مکرو ہاتھ میں مکرو ہاتھ کہ دل ان کو پسند نہیں کر رہا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کام کو اختیار کر رہا ہے دل پر چوٹ مار رہا ہے کہ غصہ آیا مگر پی گیا شہوت کا تقاضا ہوا مگر نظر جھکا لی یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں اس دل کے خواہشات کو کچلا جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے تو پھر یہ دل بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو جلدی جا ہمارے آگے چیر پڑا کرتے تھے کہ آدمی ایک ہوتا ہے یہ طے کر لے کہ آپ ہے خون ہو آپ ہے خون ہو یا کے برباد ہو اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل میں یہ آدمی کر لیا کہ آدمی میں ہو یا حسرتیں برباد ہوں اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل جتنی خواہشات دل میں پیدا ہو رہی ہیں جو ان کی مرضی کے خلاف ہے ان کو کچلنا ہے ان کو پامال کرنا ہے اور پامال کرنے کے نتیجے میں ان کے قابل اور جو ایک بچہ بندہ یہ کام کر لیتا ہے کہ اپنے دل دل کی خواہشات کو کچلتا ہے کچلتا ہے کچلتا ہے توڑتا ہے تو اس کے بعد نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات میں مزمحل ہو جاتی کمزور پڑ جاتی ختم تو نہیں ہوتی اگر کو ختم تو ہوں گی نہیں دم تک دم تک باقی رہیں گی لیکن ان کا جوش و خروش ان کی شدت اس میں کمی آ جاتی ہے کمزور ہو جاتا ہے مزمحل پڑ جاتا جب آدمی یہ کام کرتا ہے اور جب وہ کمزور ہو جاتی ہے اور یہ چوٹے خواہشات پڑتی رہتی ہے پڑتی رہتی ہے پڑتی رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حلاوت ایمان ادا کرتا حلاوت ایمان ادا کرتا اور اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت ادا کرتا اور حلاوت اور اس معرفت کی جو لذت ہے وہ ان خواہشات کی لذت اس کے آگے ہیٹ کر ہے کوئی نسبت اللہ تعالیٰ بہتر فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ادا کروا یہ وہ علاوت وہ بارے جو گناہوں کی لذت اس کے آگے کوئی حقیقت نہیں خواہشات نفس کیا کوئی حقیقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ وہ عطا کروا دوں لیکن آتی ہے اسی طرح آتی ملتی ایسی مفت نہیں ملتی ملتی اسی وقت ہے جبکہ چوٹ مارو اس کے اگر مارتے رہو مارتے رہو ان خواہشات پر چوٹ مارتے رہو مارتے رہو شروع میں بڑی دقت ہوگی بڑی مشقت ہوگی لیکن اس مشقت کو برداشت کرو جنت اتنی سستی نہیں برداشت کرو اور برداشت کر کے رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ چوٹے مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو تو یہ دل جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوٹ ٹوٹ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بنے ہمارے پڑا کرتے تھے بڑا مزے کا کہ فرمایا کہ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا جس نے پیالہ بنایا تھا نا بڑا خوبصورت یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ تو ابھی اس کی بچوں پہ ماری اس کو اس کی پٹائی کی اور اس کے اوپر ہتھوڑے چلائے لیکن کچھ نہیں چلائے اب اور کچھ بنائیں گے اس کو برا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بتانے ماہوش وش اگنی ہوئی منزل میں رہتے ہیں بتانے ماہوش وش اگنی ہوئی منزل میں رہتے ہیں جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں تو جب یہ خواہشات کچل کچل کر برباد کر دیا جاتا ہے دل تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر نزول اجلال ہوتا ہے وہ تو جلدی ظاہر ہوتی ہے یہ جو حضرات صوفیہ کرام اولیاء کرام اور ان سے بھی آگے صحابہ کرام ان سے بھی آگے انبیاء کرام ان کے جو قلوب مجلہ مسکہ گزکا ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ خواہشات کو لقد حمد بھی ہمت یاد وہاں بھی ہوتا ہے لیکن جب اس خواہش کو کچلا جاتا ہے اور اس کو پامال کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آئینے کو مزکا مجلہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مارے کا نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مارے معرفت کا نور آتا ہے تو پھر یہ سارے گناہ وغیرہ ان کی خواہشات پھر مجمحل ہو جاتی ہیں اور ان کی جو ان کا جوش و خروش ماند پڑ جاتا ہے مگر ہوتا ہے اسی طرح وہ کشتی لینی پڑتی ہے تھوڑی دیر ان خواہشات کے ساتھ زبردستی ان کو کچلنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہم نے بھی ایک شعر کہا تھا اسی موضوع کا کہ یہ دل جو ہے کہ کتنے گنچے مسترب ہیں دل میں کھلنے کے لیے یعنی کمالات کتنے گنچے مسترب ہیں دل میں کھلنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ذرا نشتر لگا کر دیں گے جتنا رشتر لگاؤ گے اس کو جتنے لشکر لگاؤ گے اتنے ہی گم کے کھیلیں گے اتنے ہی اس میں کمالات پیدا ہوں گے اتنے ہی اس میں انوار آئیں گے میں اتنی تجلیات حاصل ہوں گی لیکن خواہشات نفس کو کچلنا ہو تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی غصے کا علاج کیا ہے علاج یہی ہے کہ آ گیا آنے دو لیکن اس کے بعد جو تقاضا پیدا ہوا اس کو ماروں اس کو یا اس کو گالی دوں یا اس کو برا برا کہوں یا ڈانٹو ڈپٹوں اس تقاضے کو دبا جاؤ زبردستی اور سمجھو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اس بامال کرنے کے اندر بھی لذت حاصل ہوگی حلاوت ملے گی انشاءاللہ اور جو جو کرتے جاؤ گے جتنا کرتے جاؤ گے جتنا کرتے جاؤ گے اتنا ہی نفس قابو میں آتا جائے گا اس کا فائدہ یہی ہے نفس کا پتھر ایک دھم شاع خود ایک دخ دن ہوئی انپتی میں اللہ فرماتے ہیں بردا والے یہ نفس جو ہے نا انسان کا یہ چھوٹے بچے کی طرح ہے دودھ پیتا بچہ دودھ پیتا بچہ دودھ پیا کبھی چاہے گا دودھ چھوڑ لو ہر وقت عادت کری میں دودھ پینے دودھ چھوڑنے پر آم ماں کا دودھ نہیں چھوڑ سکتا دو سال ہو گئے ڈھائی سال ہو گئے نہیں چھوڑ اب اگر تم یہ سوچو تو بھائی اس کو چھوڑائیں گے تو یہ بڑی تکلیف ہوگی بچے کو رہے گا چلائے گا پریشان ہوگا تو نہ چھوڑا جی تو کیا فرماتے ہیں فرماتے اللہ سے ان شب شبا اللہ رضا جوان ہو جائے گا اور دودھ پینے کی عادت نہیں جائے گی اگر تم چھڑانے کی کوئی کوشش نہ کی لیکن اور اگر دودھ چھڑانے کی کوشش کر لی تو یہ سکی چھوڑ بھی جائے آخر ایک دن ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے دو ایک دن دو دن چلائے گا روئے گا پریشان کرے گا جی لیکن پھر بلا کر چھوٹ جائے گا مجھے چھوٹ جاتا ہے روز دیکھو ہر بچے کے ساتھ یہی ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں بوسیری رب لال ہے کہ انسان کا نفس بھی اس بچے کی طرح ہے کہ اگر اس کو اس کو بے مہار چھوڑ دیا تو جو خواہش ہو رہی عمل کر رہا ہو جو خواہش ہو رہی عمل کر رہا ہو ہر خواہش کے پیچھے چل رہا ہو بے مہار چھوڑ دیا تو یہ تمہیں لے جا کے ڈالے گا ہلاکت کے گلے میں اب کبھی بھی تم گناہوں سے نجات پا نہیں سکتے لیکن اگر اس کو قابو کیا اور اس کو گنا چھوڑانے کی زبردستی کوشش کی چھوڑ بھی دے گا بات ساری کوشش کی ہے کوشش کرو گے تو چھوڑ بھی دے گا تو بس یہی معاملہ حضرت فرماتے ہیں علاج یہ ہے کہ اس کو یہ کرتے رہو تو پھر رفتہ رفتہ جوش بھی مزمحل ہو جائے گا آگے فرمایا کہ کچھ بالوقات اور علاج بھی مفید ہو جاتے ہیں بڑے سب فرمایا کہ اگر طبی طور سے غصہ زیادہ آ جاتا ہو اور ذرا سی بات پر حد سے زیادہ غصہ آ جاتا ہو کہ اس وقت عقل نہ رہتی ہو تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جس پر غصہ کیا جائے غصہ پورا ہونے کے بعد مجمع میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے پاؤں پکڑے بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پہ رکھ لے ایک دو بار ایسا کرنے سے نفس کو عقل آ جائے جس پر غصہ بہت کیا جی اور کہتے ہیں کہ عقل سے خارج ہو کے غصہ کر لیا تو ایک علاج یہ ہے کہ جب غصہ فرو ہو جائے تو کیا کرے اس سے معافی مانگے مجمے میں وہ مجھ سے بڑے کرتے ہوگی معاف کر دو گی ہاتھ ہاتھ جوڑے پاؤں پکڑے جوتے سر پہ رکھ لے تو اگلی مرتبہ جب موقع آئے گا نا تو نفس سوچے گا کہ یار یہ اچھی مصیبت کرو یہ پہلے تو یہی معاملہ تھا کہ غصے تو پینا ہی تھا یہ تو اور بھی ذلت مجموعے کے سامنے تو اس ڈر سے پھر وہ تقاضے کی شدت میں کمی آ جائے فرمایا کہ ایک دوبارہ ایسا کرنے سے نفس کو آ جائے معافی مانگ لو ایک ہمارے دوست ہیں بڑے مغلوب قدم بہت غصے کے تیز یہاں تک کہ ماں پہ غصہ ماں پہ ماں نے کوئی بات کہی ماں پہ غصہ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو تم پہلا کام جو کرو مجھ سے مجھے سے پوچھتا رہتا ہے کہ کیا پڑھوں فجر میں کیا پڑھوں اور غیر میں کیا پڑھوں اصل میں کیا کروں میرا کچھ مت پڑھو پہلا کام یہ کرو کہ ماں کے پاس جا کے اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو کہ مجھ سے غلطی ہو اچھا حضرت معافی مانگو میں نے کہا جی ہاں معافی مانگو تو یہ تو بڑا مشکل تھا میں نے کہا یہ نہیں کرنا ہو معافی مانگو جا کے پاؤں پکڑو اور سارے بہن بھائیوں کے سامنے کرو حضرت یہ تو بڑا مشکل تھا بڑے کچھ بھی مشکل ہو چلے کہ تمہارے سانپ لوٹ جائیں کچھ ہو یہ کرو ایک کہ یہ چیز ملی ہے جو پڑھنے سے اللہ میں مل جائیں گے سمجھے نا اور یہ کرنا پڑا یعنی اس کو اتنا گرا اتنا صاف گزر رہا تھا یہ یہ عمل کہ میں ماں کے سامنے جا کے ماں کی مانگوں پاؤں پکڑے بہن بھائیوں کے سامنے تو کیا مت گزر جائیں گے حضرت میرے بہت استعمال میں نے میرے یہی کرنا ہو تو خیر چھوڑ جاتے اگر حضرت بس کے تو سانپ لوگ گئے اور آرے چل گئے میں نے کہا یہی بات کرتا سانپ لگوانا اور آرے چلوانا تو دو چار دس مرتبہ یہ سب اگر اس طرح کا کہا ہے تو الحمد للہ پھر جو تصویر کے آگے تو جس کام کو انسان کا نفس جو ہے وہ بہت ہی سخت محسوس کرتا ہے بس اوقات وہی کرنا پڑتا ہے اور جب کڑوی گولی نگل لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد سے نجات مگر یہ کام بھی کسی شیخ کی نگرانی میں کرنا چاہیے خود اپنے خدرائی سے نہ کریں بالوقات خدرائی سے کرنے سے بھی نقصان ہو جاتا کسی اپنے شیخ کی نگرانی میں کرنا چاہیے والاقات الٹا سا کر جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ کس حد تک کتنا ڈوز دیا جائے کتنی خوراک دی جائے اس کو درد اتنی ہی دینی چاہیے اس لیے اگر لے لی تو مصیبت ہو جائے گی کب لے لی فائدہ نہیں کرے گی تو یہ تو پتا ہے کہ فلاں علاج ہے لیکن اس علاج یہ دوا کتنی لی جائے کتنے مقدار میں لی جائے یہ بات کون بتاتا ہے تو اس واسطے شخص کرنا کے ذریعے کرانا چاہیے یہ کام ایک نے فرمایا کہ یہ یہ اس کا استحضار بھی کثرت سے استحضار کرنا بھی مفید ہوتا ہے کہ تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ غصہ روکنا ہمیشہ اچھا ہوا اور جب غصے کو جاری کیا گیا تو انجام ہمیشہ برا ہوا دل کو کلک بھی ہمیشہ ہوا تجربہ کرو ماضی کو یاد کرو جتنے مرتبہ کبھی غصے کو روکا یہ تو انجام اچھا ہی ہوا کبھی کوئی نقصان نہ ہوا اس کا روکنے سے اور جب کبھی غصہ کیا یعنی اس کے تقاضے میں عمل کیا تو بکثرت بعد میں ندامت ہوتی ہوتی ہے کہ نہ تو آدمی میں ذرا بھی سلامت تباہ ہو تو غصہ کرنے کے بعد ایک قلب میں ظلمت ہوتی ہے قدورت ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے کہ بھائی داما یوریب قلعہ مالا یوریب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور احمد صلی اللہ نے فرمایا کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ماں دخل رسک کی شعین اللہ زانم وہ کہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے اسے زینت بخشیں گی اور جس چیز سے بھی نکال لی جائے اسے ایبدار بنا دیں گی تو نرمی جہاں بھی ہوگی کیا ہوگی زینت کا سبب ہوگی نکال لی جائے گی تو ایپ پیدا کر دیں گے تو جب غصہ کرنے سے بکثرت نقصان ہوتا ہے اور بکثرت بعد میں ندامت ہوتی ہے اور نہ کرنے سے کبھی نہیں ہوتی تو پھر آج وہ وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے عام طور سے ندامت نہیں ہوتی آگے حضرت فرماتے ہیں کہ غصے میں بچوں کو ہر چیز نہ مارا جائے بچوں کے مارنے کی بھی وجہ ہے چاہے استاد ہو چاہے باپ ہو بچوں کو ہر چیز نہ مارا جائے بلکہ غصہ فرو ہونے کے بعد سوچ سمجھ کر سزا دی جائے اور بہتر سزا یہ ہے کہ بچوں کی چھٹی بن جاتی ہے اس کا ان پر کافی اثر ہوتا ہے ملجی مارنے میں اس واسطے آزاد ہیں کہ ان سے بات چیت کرنے والا کوئی نہیں بچے تو بات پوچھ کے اہل نہیں اور والدین کا مقبول آیا کہ ہڈی ہماری چمڑا میاں جی کا مگر یاد رکھو کہ جس حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو اس کا مطالبہ حق تعلی کی طرف سے یہاں تک کہ اگر کافر ضمنی پر کوئی حاکم ظلم کرے تو حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے مطالبہ کریں گے تو بچوں کا معاملہ بڑا خطرناک ہمارے بھائی صاحب بڑے فرمایا کرتے کہ ان اور گناہوں کی معافی توبہ ممکن ہے بچوں پر اگر ظلم کر دیا جائے تو اس کی توبہ کا بھی بڑا مشکل ہے معاملہ کیوں اس لیے کہ یہ حق العبد ہے نا حق العبد جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتا نہیں کا حق جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی گئی ہے نا اور یہاں بندہ ہے نابالغ نابالغ کی معافی معتبر نہیں وہ اگر زبان سے کہہ سے جی میں نے معاف کیا آپ کو تب بھی معتبر مطلب نہیں لہٰذا بتاؤ کیا راستہ اس کی اس لیے فرمایا کہ بچوں کو مارنے کے معاملے میں بچوں کو سختی کرنے کے معاملے میں بڑا گرو ذرا ظلم ہو جائے تو اس کی معافی مشکل ہے اس میں بھائی ہمارے جو قاری صاحبان ہیں نا بڑے تراہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نام رکھتے ان کو فرمائے ہاں۔ تو ہمارے یہاں جو تھرکیوں نے قاعدہ بنا رکھا تھا کہ مک میں کسی کو مارنے کی اجازت نہیں اس کا مارنے اجازت کسی اور جب طے ملتی تھی تو پتا پتا کی اور نے تو کرتے تھے بات کچھ بھی کرتے تھے کبھی کچھ اللہ بھی دیکھتے ایک ہوتا یہاں تک فرما دیا کہ اب اگر مجھے پتا چلا تمہارا ہے تو ماں سہن میں کھڑا کر کے اسی بچے کو دکھواؤں گا جسے مارا یہاں تک نہیں تو اتنی خطرناک بات ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے نام سے غور فرمائے لیکن ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بچوں کو پڑھانے والے استاد ہیں ان کا کام بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے اور بچوں کو قابو کرنا جو ہے بڑا دشوار ہوتا ہے اور مارنے کی نوبت کبھی نہ کبھی آ ہی جاتی ہے پٹائی سے تو اگر کبھی ایسا ہو کہ بھائی اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا اوقات پٹائی بھی ضروری ہو جاتی ہے تو حضرت اس کو مانتے ہیں کہ غصے میں نہ مار غصے کی حالت میں مت جب غصہ آ رہا ہو کیا اس وقت نہ مار اس وقت طرح دے جاؤ لیکن بعد میں سوچ سمجھ کر دو تو اس وقت ہو جائیے کہ اتنی ہی سزا دیں گے جتنی کی ضرورت ہے حدود سے آگے تجاوز نہ کرو غصے میں آ گئے اور اسی میں سزا شروع کر دی تو ضرورت تھی ایک تماچے کی اور لگ گئے دس تو ایک تو پھر نفسی گنا ہوا تو جتنی ضرورت تھی سے مارا دوسرا یہ کہ نقصان ہوا حقیقت سے جو کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے بعد میں ندامت بھی تو اس لیے یہ بڑا گر کا گر کی بات حضرت نے کروا دی کہ بھائی اس وقت کرو جو ٹھنڈا پڑ گیا جب اشتہار ہو رہا ہو ہوٹ میں اس وقت مت مارو یہ چند اصول ہے جو حضرت نے بیان فرما دیے غصے کے بارے میں طریقہ یہ بتا دیا کون سی چیز اس مضر ہے کون سی نہیں ہے کیا طریقہ ہے اسے بچنے کا بتا دو کیا اب یہ کہ ہر انسان کو اپنے حساب سے عمل کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کا سب سے بہتر راستہ ہے کسی شیخ سے رابطہ رکھنا اسے رابطہ رکھنا نہیں اس نیت سے رکھنا کہ ان رضائل کی اصلاح سمجھے نا اس نیت سے رکھنا کہ ان رضائل کی اصلاح کرنی ہے اور پھر ان سے مشورے لیتے رہنا غير التوكل فلا بيت الله اللهم صل على سيدنا ونبينا